هو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ومن الانعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله لا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين ثمانية ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنسيين أما اشتملت عليه أرحام الأنسيين أم كنتم شهداء إذ بصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ليظل الناس بغير علم إن الله لا يهدي القوم الظالمين اللہ ہی ہے جس نے طرح طرح کے باغ اگائے انگوری باغ نخلستان اور کھیتی جن کے مزے مختلف ہیں طرح طرح کی جیسے معقولات ملتی ہیں اسی نے بنایا ہے زیتون اور اسی نے بنایا ہے انار ملتے بھی ہیں اور ملتے بھی نہیں اے لوگوں کھاؤ ان کا پھل جب وہ پھل دیتے ہوں جس روز ان کی فصل کاٹو اس روز اس کا حق ادا کرو اور اسراف نہ کرو کیونکہ اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں اسی نے بنائے ہیں جانور جو لمبے قد کے بھی ہیں اور جو زمین سے لگ کر بھی چلتے ہیں اے لوگوں جو ہم نے تم کو دیا ہے جو اللہ نے تم کو دیا ہے اسے استعمال کرو اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے یہ آٹھ نرو مادہ ہیں یڑ میں سے دو ہیں اور بکری کے قسم میں سے دو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پوچھئے کیا ان کے نر حرام کیے گئے ہیں تمہارے اوپر یا یعنی ان کی مادائیں حرام کی گئی ہیں تمہارے اوپر یا وہ چیز جو ان کی ماداؤں کے پیٹ میں ہے وہ حرام کی گئی ہے تمہارے اوپر مجھے پورے علم کے ساتھ بتاؤ اگر تم سچے کو پھر اونٹ میں سے دو ہیں اور گائے میں سے دو ہیں آپ اس سے پوچھیں کی ان کے نر حرام کیے گئے ہیں ان کی مادائیں یا وہ جو ماداؤں کے پیٹ میں ہیں یا تم حاضر تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم تمہیں دیا تھا وہ شخص سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے تاکہ لوگوں پر جہالت کے ساتھ لوگ گمراہ کرے اور یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا وہ لذیذ شاہ جنات معروشات وہی خدا ہے جس نے بنائے ہیں باغات طرح طرح کے باغات معروشات وغیرہ معروشات جو سیدھے کھڑے بھی ہوتے ہیں جو سیدھے کھڑے نہیں ہوتے جن کی بیلیں چڑھائی جاتی ہیں اور جن کی بیلیں چڑھائی نہیں جاتی اس رگو کو پورے کو سمجھنے کے لیے پچھلی جو آیات ان کا مضمون آپ ذہن میں تازہ کر لیجیے شروع سے اصل میں یہ صورت اب ختم ہو رہی ہے سمٹ رہی ہے ایک دو رکو کی باتیں یہ ختم ہو جائے گی اس کا موضوع صورت سیرت جو صورت کا تھا وہ یہ تھا کہ مشقین مکہ نے حضور صلی اللہ وسلم سے بحث و آساں کیا آپ کی نبوت کے دلائل پوچھے قرآن کریم کی صداقت کے دلائل پوچھے آخرت کے دلائل پوچھے اور شروع سے سارے دلائل اللہ تبار تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کو آپ سنجا رہے ہیں اور اس اس شان اعجاز کے ساتھ کہ ایک ہی دلیل جو کی بھی بنتی ہے اور وہی رسالت کی بھی بنتی ہے وہی جیسے میں وضاحت سے آپ کو بتا چکا ہوں یہ پورا سلسلہ چل رہا ہے اور آخر میں یہاں جو بیان تھا وہ یہ تھا کہ اگر یہ لوگ سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو چھوڑیے اسلام کی بنیاد جو ہے آپ سے ان لوگوں کی بس اتنی تو ہے کہ ان کے جو آستانے ہیں ان کے جو استھان ہیں جن پر یہ نظر و نیاز چڑھاتے ہیں جن کو یہ جانوروں کو قربان کرتے ہیں آپ اس کے خلاف کیونکہ ان کے محنت ان کے مذہبی پیشوا ان کی جو آمدنی ہوتی ہے آپ کی تعلیمات کی روشنی میں آمدنی ہوگی نہیں جب کچھ اللہ کے لیے اس دنوں نے آپ کے خلاف پہاڑ بنایا لوگوں کے دل میں سے ڈالتے ہیں شروع کو باہر ڈالتے ہیں ان کا اپنا بنایا ہوا جو مذہبی ڈھانچہ ہے رسوم کا اور رواج کا جو اسٹرکچر ہے اس کو یہ اتنی اہمیت دیتے ہیں کہ اس کی بنا پر اس کو اپنانے کی بنا پر یہ اسلام کی دعوت حق کے دشمن ہو گئے ہیں ان کو اپنے بنائے ہوئے رسوم سے اتنا پیار ہے جن کو اس دین سے اتنا پیار نہیں ہے سچائی سے ان کی اتنی محبت نہیں ہے جتنی کہ مذہبی پیشگاہوں سے ملی ہوئی تعلیمات اور جو خرافات اور جو رسوم جس کے پاس اس کے لیے کوئی دلیل ان کے پاس نہیں ہے اس سے جتنا تعلق ان کو ہے جتنی وابستگی ان کو ہے اتنی آپ سے نہیں اسلام سچائی سے نہیں ہے جو سچائی قرآن کی شکل میں ان کے پاس آ رہی ہے تو انہیں مان لینا چاہیے تھا تو اسلام کی بنیاد صرف یہ ہے کہ جانور کون کھائے گا کون نہیں کھائے گا یہ گوشت کس پہ چڑھے گا کس پہ نہیں چڑھے گا عورتیں کھائیں گی کہ مرد کھائیں گے بس یہی اس کی کوئی صنعت نہیں لا سکتے اپنے اپنے رسوم خرافات میں پھنس کر انہوں نے اپنی اولاد کو قتل کیا ہے اپنی نسل کو تباہ کیا ہے جانوروں کو چڑھاتے ہیں بتوں پر یہ سمجھ کر کہ اللہ کا ہے یہ یہ یہ یہ آفسانوں کا ہے اور یہ اللہ کا ہے اللہ کا تو اس لیے کہ وہ خالق کائنات ہے کا حق بنتا ہے اور آستانہ پر اس لیے کہ اللہ کو وہی راضی رکھنے کے لیے ان کا کبھی ہم بنتا ہے ان نعمتوں کو باقی رکھنے میں آزاد اللہ عشور ہے آزادی شور ہزار لاہق ہے وہ لیکن اس میں یہ ہے کہ اللہ کا حصہ تو کم ہو جانا چاہیے مگر ان کا حصہ کم نہیں ہوتا اللہ کے نام پر جو کچھ نکلتا ہے بلا وہ کم ہو جائے کیونکہ اللہ کے نام پر نکلنے والا سرمایہ تو غریبوں اور محتاجوں کے کام آتا ہے اور آستانوں پر چڑھنے والا سارا سرمایہ خود ان کے ذاتی کام میں آتا ہے اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہماری آمدنی میں کوئی کمی نہ ہونے پائے اللہ نے چاہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نہ پہنچے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر نہ نکالا جائے جائے مگر ہمارا حصہ زیادہ بڑھنا چاہیے ہمارے آسمان آباد رہے چاہے اللہ تعالیٰ کے گھر ویران ہو یہی شروع سے بیان چل رہا ہے تو یہاں پر اس رکو میں وہی سلسلہ بیان ہے جو پچھلا تھا اور یہاں پر اللہ تبار تعالیٰ سوالات اٹھا رہا ہے سورج چونکہ ختم ہو رہی ہے اور آخر میں حضور وسلم سے ایک اسٹیٹمنٹ ہے آخر میں کہ میری زندگی اور میری موت سب کچھ اللہ کے لیے اور میں نے تو یہ طے کیا ہے کہ میں اپنی پوری زندگی اللہ کے لیے قربان کروں اور اس کے دل میں اسلو کے مطابق زندگی بسر کروں اور جو دل اس نے مجھے عطا کیا ہے اسی پر میں اپنی زندگی گزاروں کیونکہ وہی میرا خالد مالک ہے یہ اس کے بعد احمد کی زبان سے کہلوایا جائے گا اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کچھ سوالات بنیادی جی اٹھا رہا وہ فرماتا ہے اس اس رقو کے اندر کے جو کائنات میں ساری چیزیں ہیں جو تنوع تم دیکھ رہے ہو ہر چیز کے اندر یہ سب کیوں ہے اس لیے پہلی بات تو یہ غور کرو کہ ساری چیزیں جتنی بھی ہیں دنیا میں بنی ہیں یہ کس نے بنائی ظاہر کہ اللہ تعالیٰ نے بنائی وہی خالق ہے کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ جو اس کو چھوڑ کر تم نے سارے تلاش کیے ہیں وہ خالق ہے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا بس جی، یہی تو کہتے ہیں کہ حوالۂ شفاء شعر اللہ اللہ کہاں جا کے ہماری سفارش کریں گے یہ اتنے ہی تو کہتے ہو خالف تو نہیں مان سکتے ہو کہ خالف تو سبھی دنیا کی قومی خود کی نمکہ جن سے قرآن کریم خطاب کر رہا ہے وہ خود مانتے ہیں کہ سب کچھ کا بنانے والا اللہ ہے دنیا ساری سارے اللہ کے حکم سے قائم ہے اسی کی سے چل رہی ہے کسی کو اس سے انکار نہیں ہے وہ بھی جو اپنے آپ کو مشرق کہتے ہیں ان کو بھی اس بات سے انکار نہیں ہے تو جب یہ بات قابل تسلیم ہے کہ ہر چیز اللہ ہی بناتا ہے جو کچھ بھی ہے تو پھر شکر تو صرف اللہ ہی کا ہونا چاہیے شکر تو صرف اللہ کا ہونا چاہیے کہ دوسروں کا شکریہ کیسا ہے پہلی بات اللہ تعالیٰ اس میں یہ فرمایا پورے ہوتی ہے شکر تو اس کا ہونا چاہیے جس نے ادا کی ہے ساری چیزیں دوسروں کا شکر کیسا ہے دوسروں کا شکر نہیں ادا ہونا چاہیے دوسروں کے لیے اگر ہم دوسروں کے آگے اپنے سجود نیاز لٹائیں دوسروں کے آگے اپنے جذبات لٹائیں اور خواہ مخواہ ان کا احسان مانیں احسان تو وہاں پر اللہ تعالیٰ کا ہے بنایا تو اس نے ہے ساری نعمتوں کو احسان دوسروں کا ادا ہونے لگے شکریہ دوسروں کا ادا ہونے لگے حلوائی کی دکان پر نانا کی فاتحہ ہو یہ ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ پہلی بات تو یہ کہ وہ لذیذ بناتا اللہ سے عرش اجنات معروشات ہر چیز کو بناتا اللہ تعالیٰ تعالیٰ ہے لہٰذا تمام شکریوں کا تمام جتنی بھی شکر گزاریاں ہیں ان کا صرف اللہ کی ذات ہے کوئی کوئی نہیں نہیں تو لہٰذا تم نے جو اس کو چھوڑ کر یہ بنا رکھے ہیں کہ نہیں اللہ میں کبھی اور دوسروں کا بھی شکریہ ہے دوسروں کس بات کے لیے شکریہ کیوں شکریہ آخر کیا دیتے ہیں بناتے ہیں بانٹتے ہیں پہنچاتے ہیں کیا ہے کچھ بھی تو نہیں ہے کیا ان کے پاس کچھ زیادہ اختیارات ہیں دینے دلانے چھیننے کے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر شکر اس کا ہونا چاہیے اختیار میں سارے اختیارات ہیں ایک بات دوسری بات تو یہ ہے کہ پھر ان تمام چیزوں کے بارے میں جو اللہ نے بنائی ہیں حرام اور حلال کے ضابطے بھی خدائی کو بنانے چاہیے یہ تو نہیں کہ دوسرے بنائیں گے چیزیں تو بنائیں اللہ تعالیٰ جانور وہ پیدا کرے پھل وہ پیدا کرے باغات وہ پیدا کرے یہ حلال ہے وہ حرام یہ ہے دوسرے لوگ کرنے لگے اس کا دوسروں کو کیسے ہو جائے اس کا ہاتھ اسی کو ہے جس نے بنایا ہے جس نے کھانے والوں کو بنایا ہے اور جس نے کھانے والی چیزوں کو بنایا ہے اشیاء کو بنایا ہے استعمال کرنے والوں کو بنایا ہے اصول بنانے کا قوانین بنانے کا ہاتھ اسی کو ہے اس کے علاوہ کسی کو نہیں تو ضابطے اسی کے ہونے چاہیے اور اسی کے چلنے چاہیے دوسری بات اللہ تعالیٰ اس میں بیان ہے جس نے بنایا ہے اسی کے ضابطے ہونے چاہیے شکر ہونا چاہیے اسی کا اور اسی کے ضابطے چلنے چاہیے پھر یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے کہ حلال اور حرام کیا ہے جو چیزیں خدا تعالیٰ نے تمہارے لیے بنائی ہیں کھانے کے لیے بنائی ہیں استعمال کے لیے بنائی ہیں انہیں استعمال کرنا چاہیے انہیں حرام کیوں کر رکھا ہے تم اپنے اوپر خدا تعالیٰ نے اس لیے بنائی چیزیں کو اٹھا کے ڈالیے پھینک دی جائیں سڑکیں ختم ہو جائیں گل کے ختم ہو جائیں اس لیے بنائی ہیں کہ یہ پھل اس لیے لگتے ہیں یہ جانور اس لیے بنائے ہیں خدا نے تمہاری خدمت کے لیے طرح طرح کی اشیاء انواع اقسام چیزیں جو بنائی ہیں اس لیے بنائی ہیں کہ پھینک دی جائیں ساری کی ساری یا چڑھاؤ پہ جا کے برباد کر دی جائیں تمہارے استعمال کے لیے بنائی ہیں وہ پتھر یا وہ دوسرے آستان ہیں جن کو ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا لمبے لمبے خوان ان کے لیے خزانے سے ان کو پھینک دینے سے کیا خدا کی نعمتوں کی ناشکری نہیں ہوتی یہ بات اللہ تعالیٰ سے اور پھر یہ ضمنی طور سے جس میں اسباق آئیں گے وہ میں آپ کو بتاتا جاؤں گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس کا شکر ادا کرنا ہے تو دنیا میں ہر احسان اپنے اس کے اگینسٹ ایک رائٹ ہوتا ہے ایک فرض ہمارے پر عائد ہوتا ہے جب اگر کسی نے ہمارے کوئی حق کوئی احسان کیا ہے ہمارے پر تو اس احسان کے اگینسٹ ہمارے پر ایک اس کا فرض بنتا ہے اس کے اس کے لیے اس کا حق بنتا ہے اس کو ہمیں ادا کرنا چاہیے شاید دنیا مانتی اس بات کو کسی نے ذرا بھی ہمارے کوئی احسان کیا ہو تو اس کی یہ نہیں کہ احسان ختم ہو جاتا ہے احسان بدلے میں کچھ ذمہ داریاں لاتا ہے ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں ہمارے اوپر اگر خدا تعالیٰ نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں تو لازمی طور سے اس کے بدلے ہمارے پہ کوئی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں وہ ذمہ داریاں کیا ہیں اللہ کی وہ ذمہ کرتے ہیں جو ہمیں ادا کرنی چاہیے تو ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے اس رکو کے اندر بیان فرمایا اور پھر آخر میں فرمایا کہ تم نے جو یہ حلال و حرام کی تفصیل کی ہے اس کے لیے تمہارے پاس کوئی نہ کوئی تو دلیل ہونی چاہیے عقلی ہونی چاہیے یا نقلی ہونی چاہیے یعنی یا تو خدائی کی طرف سے کوئی آئی ہوئی دلیل ہو وہ ہونی چاہیے یا پھر اپنی عقل سے کوئی دلیل بتاؤ کوئی چیز اگر حرام ہے تو کیوں حرام ہے کیا نقصان پہنچاتی ہے تمہیں مضرت رساں ہے صحت کو خراب کرتی ہے بات کیا ہے کیوں حرام ہے یا پھر یہ کہ اللہ میاں نے حرام کیا ہے تم سن رہے تھے کھڑے ہوئے تمہیں حکم دیا تھا اللہ تعالیٰ عقل سے دلیل ہونی چاہیے یا نقل سے ہونی چاہیے خدا نے حرام کیا ہو یا ہماری عقل اس کو گندا اور ناپاک سمجھتی ہو یا مضر سمجھتی ہو ایسی کوئی دلیل تم کو دینی چاہیے اپنے آپ تم نے جو تقسیمات کر رکھی ہیں خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر یہ صرف جہالت کسی اور کیا ہے اور یہ خالی حوالہ کہ ہمارے بزرگوں سے ایسا ہوتا آیا ہے یا ہمارے یہاں تو ایسے ہی ہوتا چلا آیا ہے اور ہم تو اپنے بزرگوں کی اور آبا اجداد کی پیروی کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ فرمایا وہ گمراہ تھے سفی و احمق تھے اور صفحہ احمق امقبے میں چلا نہیں کرتی ہے تمہیں خود انالیسس کرنا چاہیے خود تجزیہ کرنا چاہیے جو چیز عقل کے خلاف ہے علم کے خلاف ہے خدا کی ہدایات کے خلاف ہے اور نقل کے خلاف ہے وہ چیز معقول ہو نہیں سکتی یہ غیر معقول چیزیں ہیں یہ غیر معقول رسوم ہیں جن کی بنا پر تم نے اسلام سے دشمنی مول لی ہے اور جن کی بنا پر تمہیں سچائی سے مول لی ہے کل بات جو کہی گئی ہے صورت کے اندر یہ کہی گئی بہو الدی انشا اجناتی معروشاتی وغیرہ معروشات وہی اللہ ہے جس نے بنائے ہیں سارے باغات وہ بھی جو ٹٹیوں پر چڑھائے جاتے ہیں بیلوں پر وہ بھی جو نہیں چڑھائے جاتے وہ جو زمین پر پھیلتے ہیں وہ بھی اور جو بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں جیسے انگور پاکستان جو ہوتے ہیں وہ وہ وہ بھی خدا بناتا ہے وہ نخل نخلستان بھی خدا بناتا ہے بس ذرا کھیتیاں بھی خدا بناتا ہے مختلف رقول ہو سے طرح طرح کی معقولات تم کو حاصل ہوتی ہیں طرح طرح کی چیزیں تم کو حاصل ہوتی ہیں ایک بات تو زور دینا چاہتا ہے قرآن کریم یہ کہ اللہ تعالیٰ خالی تمہارا مالک نہیں ہے خالی اتنا نہیں ہے کہ تم جانور ہو ہوئے اللہ کے تھان کے اوپر تمہیں تمہیں اللہ کھلا پلا رہا ہے مالک ہے وہ تمہارا اتنی بات نہیں ہے اگر خالی اتنی بات ہوتی کہ مٹرا کافی تھا تمہارے کھانے کے لیے تو بس ایک مٹرا پیدا دیور مٹرے کھاتے رہتے جیتے رہتے پانی پیتے رہتے بس یہ طرح طرح کی چیزیں جو بنائی اللہ تعالیٰ نے پھل ہے انار ہے سیب ہے رنگ ہے ذائقے مختلف ہیں ہوئے مختلف ہیں ٹیسٹ الگ الگ ہیں باغات ہیں کچھ نخلستان ہیں کچھ پاکستان ہیں ہیں کچھ باغات کٹھیوں پہ چڑھائے جا رہے ہیں کچھ نہیں چڑھایا جا رہا ہے کچھ زمین کی بیلنگ چل رہی ہیں ہر طرح کی طرح طرح کی مختلف نقل جو معقولات حاصل ہو رہی ہیں تمہیں مختلف مزے حاصل ہو رہے ہیں اس سے صاف ظاہر ہے کہ تمہارا خدا صرف مالک نہیں ہے بلکہ تمہارا رب مہربان بھی ہے رب مہربان ہے اس لیے تمہارے پر وہ طرح طرح کی نعمتیں تمہیں دیتا ہے خالی یہ نہیں کہ صرف تمہاری جسم اور جان تمہارا رشتہ باقی رہے بس زندہ رہ جاؤ تم کسی طرح درد تو جاتے جیسے جانور زندہ رہتے ہیں بھوزا کھا کے کھلی کھا کے زندہ رہتے ہیں تو بھوزا کھلی کھا کے زندہ رہ لیتے لیکن یہ کیا ہے کہ خدا تعالیٰ نے سنبھال لیے اتنے طرح طرح کے باغات ہیں وہ باغات بھی جو زمین پر پھیلتے ہیں وہ باغات بھی جو ٹکیوں پر کھڑے ہوتے ہیں وہ کھیتیاں وہ نخلستان وہ طرح طرح کی چیزیں وہ زیتون مغرمہ ہیں انار ہیں انگور ہے سیب ہے ساری چیزیں سارے پھل کیوں ہیں یہ کس لیے تمہیں خالی زندہ رکھنا مقصد نہیں ہے بلکہ یہ احساس دلانا مقصد ہے کہ جو ذات تمہیں پیدا کرتی ہے وہ تمہارا تم سے محبت بھی کرتی ہے وہ تمہیں طرح طرح کے انواع اقسام کے ذائقے دے رہی ہے تمہیں اچھے حالات پر رکھنا چاہتی ہے تمہاری خوش ہوتی ہے تمہیں تمہیں چاہتی ہے کہ تم طرح طرح کے مزے ملیں اس کا شکریہ ادا کرو اس کا شکر ادا کرو خالی اگر ایسی بھوسا کھا کے اندر رہتے تو تم اس کا شکر نہیں ادا کرتے اس ذات کی طرف تمہاری توجہ نہیں ہے بس ایک مشینی ضابطے کہتے ہیں تم زندہ رہتے زندہ رہتے رہتے لیکن یہ ساری چیزیں تمہیں یاد دلاتی ہیں کہ تم جس اللہ کی کائنات میں رہ رہے ہو وہ اللہ تم سے شفقت کر رہا ہے تم سے محبت کرتا ہے اس لیے طرح طرح کی مزیدار چیزیں تمہارے دل میں ہو جائیں گی طرح طرح کی خوشبوئیں طرح طرح کے نظارے تمہاری نگاہوں کے سامنے خوبصورتیاں بکھیری ہیں اس نے ٹیسٹ طرح طرح کے تمہارے لیے پیدا کیے ہیں صرف اس لیے کہ تم یہ سمجھو کہ تمہارا اللہ تمہارا خالق اور تمہارا مالک تمہارے پر مہربان اور شکل ہوئی اور اس لیے تم کو طرح طرح کی چیزیں دیتا ہے مختلف حقوق اور اس کے لیے اس کا شکر کا جذبہ تمہارے اندر پیدا زیتون اور رومان انار ہیں زیتون ہے طرح طرح کے پھل ہیں بدشا بھی ہیں وغیرہ بدشا بھی پھر یہ کہ ان کی شکلیں ملتی بھی ہیں نہیں بھی ملتی طرح طرح کے نظارے ہیں رنگ رنگ طرح طرح کے بکھرے میں کائنات میں صورتیں ایک سی ہیں مزے مختلف ہیں مزے ایک ہیں صورتیں مختلف ہیں اتنا تنوع جو پوری کائنات میں پایا جا رہا ہے یہ تنوع اس بات کو بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ تمہارے پر خصوصی رحمت اور مہربانی کا معاملہ رکھتا ہے کلو بن سماری لوگ کھاؤ اس کے بنائے پھل بن سماری ہی اذا اسمرا اور جب وہ پھل پک رہے ہوں اور جب وہ پھل پھول رہے ہوں تو دیکھو اس کی شان یعنی اس وقت تمہیں اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے گی اذا است جب پھل پک رہے ہوں وہ کڑوا پھل تمہارے لیے رنگ بدل رہا ہے تمہارے لیے مزے بدل رہا ہے تمہارے کام و دھات کی لذت کے لیے تاکہ تم اسے کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو کلو دن سمر ہی لو کھاؤ اذا اسمرا یہی اس کا شکریہ ہے کہ کھاؤ جو جو چیزیں تمہارے لیے اس نے بنائی ہیں یہی اس کا شکر ہے کہ اس کو استعمال کرو کلو بن سمری کھاؤ وآتو حقہو یوم حسادی مگر جس روز یہ فصل کاٹو اس روز اس کا حق دیا ہو اللہ جس نے بنائی ہے جس نے ساری نعمتیں پیدا دی ہیں اس لیے ہے کھاؤ اور اس کا حق یا جس نے تمہیں دیا ہے اس لیے اگر خالی ایسی مٹر مٹر کھاتے رہتے تو خدا کے حق کا کوئی احساس نہ ہوتا اس کے شکر کا کوئی احساس نہ ہوتا لیکن جب خدا نے اتنی چیزیں تمہارے لیے بخیری میں پیدا کی تو جس روز انہیں کھاؤ جس روز ان کی فصل کاٹو اس روز یہ یاد رکھو کہ تمہیں ایک روپے مہربان نے حق بہو اس کا حق اور اس کے طریقے قرآن کریم میں بتائے گے غریبوں کو کس طرح دیا جائے عشر کیسے نکالا جائے نسوش کس طرح سے نکالا جائے کھیتیوں میں پیداوار میں پھلوں میں سارے ضابطے ہیں لیکن وہ سارے کے سارے شکریہ ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمت کے جب تمہارے پاس اللہ نے اتنا دیا ہے تمہاری ضرورت سے زائد دیا ہے اتنا دیا ہے کہ تم سے سنبھالے نہیں سنبھل رہا تو تمہیں اس کا شکر یہی ہے اللہ تعالیٰ کو تم نہیں دے سکتے کوئی گفٹ کوئی ہدیہ کوئی تحفہ جس نے تمہارے پہ انعامات کیے ہیں بدلے میں تم اس کو کوئی تحفہ نہیں دے سکتے لیکن اس کی جو مخلوق جو تم سے کمتر ہے اس تک اگر تم پہنچاتے ہو وقت گویا تم اللہ کا شکر ہے اللہ کی مخلوق کو اگر تم پہنچاتے ہو تو حق کہو یعنی یہ ساری نعمتیں استعمال کرنے کے بعد یہ یاد رکھو کہ اللہ نے تمہیں دی ہیں یہ اس لیے ہیں تاکہ تمہیں یاد رہے کہ دنیا میں جو کچھ دیتا ہے اللہ دیتا ہے اور اس کے بدلے ہمارے پاس ایک شکریہ عائد ہوتا ہے یہ اس لیے نہیں کہ جس تشکر کو تم برباد کرتے پھرو آستانوں استھانوں اور بتوں کے اوپر اس لیے نہیں اس نے دیا ہے طرح طرح کی نعمتیں دی ہیں اس کی مہربانی ہے اس کا حق یاد آتو آتو اولا تصرفو اور بے تحاشا فضول خرچی نہ کرو کیونکہ اگر فضول خرچی تم نے کی بے تحاشا تو تم غریبوں کو حق نہیں دے پاؤ صرف ہو تم نے ہر چیز اللہ الگ میں خرچ کر دی اپنے ہی اپنے ہی اخراجات قدر ہیں اپنا ہی خرچہ اتنا ہے اپنی ہی عیاشیاں اتنی ہیں تو اپنا ہی اسٹیٹس جو ہے مینٹین کرنے میں سب کچھ ختم ہوا جا رہا ہے جو کچھ بھی خدا نے دیا ہے ساری آمدنی اسی میں لگی جا رہی ہے تو آتو حق کا ہوئے پہ عمل کیسے ہوگا پھر اللہ کا حق کیسے ادا کرو پھر اللہ کے شکر کیسے ادا کرو گے اگر سب کچھ اپنے ہی حق میں استعمال کر ڈالا تو یہی ہوتا ہے جو اللہ کا حق بھول جاتے ہیں اپنا اسٹیٹس اٹھاتے ہیں صرف خدا کی بنائی ہوئی ساری چیزیں ان کے کھلیان میں جمع ہو جائیں اور اس کا سارا عیش وہ خود اٹھا لیں اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے پھر کہ ان کے کتے تو آسودہ رہتے ہیں ان کے گھر میں پلنے والے شکرے اور بعض تو خوب پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کتوں کو بھی ان کے یہاں ملائی اور ربڑی اور دوست مل جاتے ہیں لیکن پڑوس میں رہنے والا غریب پڑوسی جو ہے سو جاتا ہے یہی ہوتا ہے جو اپنے اخراجات کو کنٹرول نہیں کرتے مینٹین نہیں کرتے ہیں لاتس رفو اس حکم کا عمل نہیں کرتے ہیں تو وہ اللہ کا حق بھی نہیں ادا کرتا بھائی کیا کریں کس کو کیا دیں ہمارا نہیں پورا پڑتا ان کی منطق تو یہ ہوتی ہے اپنے پورا نہیں پڑتا تو کسی کو کیا دیں کسی کے لیے کیا ادا کریں گے تو ان دونوں حکموں میں جوڑ ہے آپس میں خدا کا وہی ادا کر سکتا ہے جو زندگی میں حساب سے ایسی جانوروں میں خدا تعالیٰ نے جیسے پھلوں میں بنائے جیسے کھیتی میں بنائے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے فرش فرشا فرشا اونچے کاٹھی والے جانور اور زمین سے لگے ہوئے جانور فرشا یعنی زمین سے ایک تو اونچی کاٹھی والے جانور اس نے بنائے ہیں اور ایک زمین سے لگے ہوئے جانور اس نے بنائے تو یہ ایک بڑی پرلطف یعنی وہ ہے جسے کہتے ہیں زبان کے اندر سے کہتے ہیں ایک مجان اثر وہاں پر اللہ تبار تعالیٰ نے فرمایا تھا جب پھلوں کا تذکرہ کیا خدا تعالیٰ نے تو فرمایا کہ وہ لذیذ وغیرہ معرو شادی یہ فرمایا یعنی کچھ وہ باغ ہیں جو ٹٹیوں پر چاہے جاتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو زمین پر بیلیں پھیل جاتی دو طرح کے باغات دکھائے تھے اللہ تعالیٰ کرسی لاؤ اسی کا یس یہ لفظ بولا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر لکڑی لے آئیے تو یہاں اس آیت میں فرمایا کہ اللہ کا حق ادا کرو اور اصلاف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اپنے اخراجات میں اتنا اضافہ کہ اللہ کے بندوں کا حق ادا کر سکو ایسا نہیں ہونا چاہیے اب یہاں دوسرا انعام بیان فرمایا کہ اس نے جانور تمہیں دیے ہیں حمولہ و فرشا وہ جو اونچی کاٹی کے ہیں اور وہ جو زمین سے لگے چلتے ہیں جیسے اونٹ ہے جیسے یہ گائے ہے یہ اونچی کاٹی کے جو بیل ہے اونچی کاٹی کے جانور ہیں کچھ جو زمین سے لگ کے چلتے ہیں جیسے بھیڑ یہ مقابلے میں اس کے یعنی کچھ تو اس نے باغات دیے ہیں جو بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں اور کچھ جو زمین پر پھیلتے ہیں بیلوں پر چڑھائے جاتے ہیں کہ اگینسٹ میں دیا حمولہ اونچے جانور اور زمین پر جو بیلیں پھیلتی ہیں کہ اگینسٹ میں دیا فرش زمین پر لگنے والے جانور اس کے مقابلے میں لگانے جو لوگ بولے حمولہ و فرشا وہ جو بوجھ اٹھاتے ہیں تمہارے وہ جو تمہارے لیے فرش بنتے ہیں فرش بنتے ہیں یعنی زمین سے لگ کر چلتے ہیں یا یہ کہ ان کے اون سے تم فرش بناتے ہو کمبل بناتے ہو زمین کے فرش بناتے ہو تو ان جانوروں کو فرش کہا جاتا ہے یہ خدا نے تمہاں پہ احسانات کیے ہیں وہاں آپ کھیتیاں دیکھو پھل دیکھو باغات دیکھو یہ جانور دیکھو کلو ماں رضا کرم اللہ اور اللہ کے احسان کا شکریہ یہی ہے کہ استعمال کرو گے استعمال گے کلو کھاؤ ان کو مما رضا اللہ جو تمہیں خدا نے دیا تمہیں دیا ہے خدا نے ادا کیا پھینکنے کے لیے نہیں دیا ولا خطوط شیطان اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو کہ خدا کی نعمتوں کو غیروں کے آستانوں پر چڑھانے ادا کی ہے خدا نے دی ہے خدا نے ملتی ہے خدا کی مہربانی سے نظر جاتی ہے دوسروں کے آستانوں کے اوپر چڑھا جاتے ہیں دوسروں کے اوپر جاتی ہے جن کا کوئی حصہ نہیں ہے جو نہیں دینے والے ہیں جہاں جذبات ہونے چاہیے تھے ہمارے اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں غیروں کی طرف روز اللہ کو بھول جاتے ہیں جس نے یہ سارے احسان ہوتے ہیں تو اللہ نے دیا ہے تمہیں تو اللہ ہی کی طرف اپنا ذہن رکھو شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو یہ ناشکری ہے کھانا یہ شکر ہے اور شیطان کے نقشے قدم پر چل کر اس جذبات کو دوسروں کے آستانے پہ لنڈا دینا یا نا دشمن ہے اب یہاں اللہ ایک بہت دلچسپ مکہ سے اس کا نر کھا سکتے ہیں اس کا مادہ کھا سکتے ہیں اور یہ چیز جو ہے ماں کے پیٹ میں جو نکلے گا جو نر وہ مادہ وہ عورت مر دونوں کھا سکتے ہیں نر یہ کھا سکتا ہے مادہ وہ کھا سکتا ہے یہ شرط شرط اپنے آپ بنا رکھی تھی اپنے آپ ضابطے خدا کی بنائی ہوئی چیزیں ضابطے خدا کو بنانے چاہیے بنا رہے ہیں اپنے آپ تو اللہ تعالیٰ سوال فرما رہا ہے یہ آٹھ ہیں جوڑے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دو دو بھیڑ بکریاں دو بھیڑوں میں سے ایک نر مادہ دو بکریوں میں سے ایک نر مادہ آپ بتائیں رسول سے پوچھیں ان میں سے کون سی چیز حرام ہے طے کر کے بتا دو مرد حرام ہے کہ عورت حرام ہے علیہ رحم جو جو یا ماں کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے یہ عجیب بات ہے کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے وہ تو حلال ہے اور جو ماں باپ ہیں وہ حرام ہیں گڑ اگر حلال ہے تو پھر گلگلوں گلگلوں میں زہر کیوں پڑ جائے گا یہ کون سی منطق ہے یہ تم نے کون سے ضابطے بنائے کیسے بے خوبی کے ضابطے ہیں بچہ سب کے لیے حلال ہے کھا سکتا ہے ماں حرام ہے یہ باپ حرام ہے ماں کسی کے لیے حرام ہے کسی کے لیے باپ حرام ہے بچہ سب کے لیے حلال ہے یہ کیسا ضابطہ ہے تو اس میں طے کر کے بتاؤ کون سی چیز حلال ہے کون سی چیز حرام ہے اگر ماں حلال ہے ماں حرام ہے تو بچہ بھی حرام ہونا چاہیے جو جو اس کے پیٹ میں سے نکلا ہے پھر وہ حلال کیوں گڑ تو حرام ہے اور گلگلے حلال ہیں یہ کون سی منطق ہے اب مشتمل ہمیں علم کے ساتھ بتاؤ اپنے کوئی عقلی دلیل کوئی علمی دلیل کس لیے تم نے یہ ضابطے بنائے ہیں اسی طرح سے اونٹ ہے اس میں بھی نر و مادہ ہیں بکر میں بھی نر و مادہ ہیں وہ حرام ہے کہ یہ حرام ہے کہ ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ حرام ہے کیا چیز حرام ہے طے کر کے بتاؤ اس میں سے اور اگر کوئی عقلی دلیل تمہارے پاس نہیں ہے تو کوئی نقلی ہوگی کہ خدا کی ہدایت کے تحت ایسا کہہ رہے کن تم شہدا اجست حاضر یا پھر تم وہاں کھڑے تھے جب اللہ میں حلال حرام کے فیصلے فرما مارا اس لیے بس تم سن کے آ گئے کہیں اس کا ریکارڈ ہی نہیں ہے تم کھڑے تھے کیا جو تم نے یہ وہاں سے سن کر کے آ گئے ہو اگر دینی ابراہیمی میں کہیں حلال و حرام ہوتے تو کہیں تو لکھا ہوا ہوتا کہیں تو ہوتا لیکن معلوم ہوتا ہے کہ پرائیویٹ تم ہی سن کر سیدھا ٹیلی فون تمہارے ہی پاس آیا تم ہی کھڑے تھے وہاں پر اللہ میں نے خاص تمہارے ہی کان میں کہا تھا کہ حلال حرام اس لیے اسے کہیں ریکارڈ نہیں ملتا یعنی تم شہدا یا تم کھڑے ہوئے تھے وہاں پر جب تم نے خدا نے ایک سوال ہے یعنی تم نے یہ سارے ضابطے اتنے اسٹرکٹ بنا رکھے ہیں ان کے اوپر تم دشمن ہوئے جا رہے ہو مسلمانوں کے ایک پوری آفت تم نے برپا کر رکھی ہے ضابطوں کے لیے ایسا جسے کوئی بہت بڑا دین جو تم کو خاص طور سے الرٹ کیا گیا ہے کو دلیل بھی بھی ہے عقلی یا علمی کچھ فمن اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کے اوپر جھوٹے قوانین جوڑتا ہے اللہ کی طرف منسوخ کرتا ہے تاکہ لوگوں کو گمراہ کرے جہالت جی کی وجہ سے گمرائی رہے ان اللہ علیہ القوم ظالمین یقیناً خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیا کرتا ہے ظالم وہ بھی جو اللہ کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر دوسروں کو گمراہ کر رہے ہیں ظالم وہ بھی جو خدا کی ہدایت سے بے نیاز ہو کر غلط راہوں پر چل رہے ہیں وہ اپنی نفسوں پر ظلم کر رہے ہیں ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی ہے اس لیے حضور وسلم کی وہ دعائیں اور وہ پریشانی اور اللہ کا رس اللہ کہ رسول آپ تو اپنی جان بھلا دے رہے ہیں لوگوں کی ہدایت کی خاطر مس ہو چکی ان کی اب ٹھپ ہو گئے ان کے دل دل و دماغ یہ لوگ جو رسوم بیجا رسوم و خرافات کو دین سمجھ بیٹھے سارے جذبات ان سے وابستہ کر لیے اور کوئی حق بات ان کے دماغ میں نہیں آتی لڑے لڑے مرے جا رہے ہیں ہمارے بزرگوں کی عزت کا سوال ہے ہمارے آبا اجاد سے ملی ہوئی تعلیمات کا سوال ہے خالی یہی دلیل ہے اور کوئی دلیل نہیں ہے یا پھر پوچھتے تھے کہ یہ سب تم کیوں کر رہے ہو تو ایک بہت بڑی دلیل جو تھی وہ یہ تھی لوشاء اللہ ولا نے حدود من شيء یہ دلیل دیا کرتے تھے حضور اگر اللہ نہیں چاہتا اگر اللہ کی مشیت نہ ہوتی تو ہمارے آبا اجداد شرک کر سکتے تھے کیا اور ہمارے آبا اجداد غلط فیصلے کر سکتے تھے کیا اور کسی چیز کو اس کی مرضی کے بغیر حرام کر سکتے تھے کیا وہ خدا کی مشیت ہے تبھی تو انہوں نے حرام کیا تبھی تو سلسلہ چلا رہا ہے سلسلہ بند نہیں ہو رہا یہ خدا کی مشیت اس کے ساتھ ہے یہ دلیل تھی یہ کوئی دلیل نہیں ہے اس کا جواب آگے کی آیات میں آ رہا ہے کہ تمہاری کوئی معقولیت دلیل نہیں ہے معاشرت شاء اللہ ہونا یہ تو خدا کی ایک مشیت خدا نے ایک ضابطہ بنایا ہے لوگوں کو گمراہ کرنے کا غلط اصول بنانے کا موقع وہ دیتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ حق ہے سارا کا سارا حق ہے انسان اپنے لیے جو راہ پسند کرتا ہے اس کے مطابق خدا اسے اسلد کر لیتا ہے صلاحیت علم عقل کی اور پھر وہ جہالت کے پیچھے بغیر علم وہ چلا کرتا ہے ان اللہ علیہ دل قوم خدا ایسے ظالموں کو ہدایت کی راہ نہیں دکھائے کرتا علیہ وسلم کو گویا کہ متنوع کر دیا گیا کہ ان کے لیے جو دعائیں اور جو شفیداریاں آپ کر رہے ہیں اور جو آپ پریشان ہیں اور جو ان کی مخالفتوں سے آپ عاجز ہیں کوئی پرواہ نہ کیجیے کسی قسم کی ان کے پاس کوئی علمی اور عقلی دلیل ہے نہیں بہو لذیذ شاہ جنات معروشات وہی خدا ہے صرف وہی خدا جس نے باغات بنائے ہیں جو چڑھائے جاتے ہیں اوپر بیلوں پر وغیرہ معروشات اور وہ جو زمین پر پھیل جاتے ہیں وہ نقل اور جس نے بنائے ہیں نخلستان بزرا اور اسی نے بنائی ہیں کھیتیاں مختلف اکلو طرح طرح کے طرح طرح کی روزیاں تم کو ملتی ہیں طرح طرح کے کھانے اور معقولات ملتے ہیں تمہیں ان ان چیزوں کے ذریعے بس زیتون اسی نے بنایا ہے زیتون کے پھل اور رومان اسی نے بنایا ہے انار کا پھل متشاب یم وغیرہ متشابی ساری وہ چیزیں جو ملتی بھی ہیں اور جو جدا جدا بھی رنگ میں ملتی ہیں مزے میں جدا جدا ہو جاتی ہیں صورت میں ملتی ہیں ان کے مزے الگ الگ ہو جاتے ہیں سب اسی نے بنایا گلو میں سمری اسمرا کھاؤ ان کی پیداوار جب یہ پھلے پھولے اللہ لوگ کھاؤ اللہ کا دیا ہوا رزق جو سب نے ادا کیا ہے بلا تبتدعو خطوات شیطان اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو اللہ کا تعالیٰ کھانے کو منع نہیں فرما رہا ہے کھائیے استعمال کیجیے گلو بلکہ حکم دے رہا ہے یہی اس کی شکر گزاری ہے یہ نہیں کہ بھوکے مر رہے ہیں اور کھانے رہے پی رہے اور لگانے سے خوش ہو رہا ہے یہ قرآن کریم میں کہیں بھی نہیں کہا گیا ہے کلو وشربو ولا تصرفو کی شرط لگائی بس یہ صاف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو میں اعتدال اعتدال کا مطلب یہ ہے چیزیں استعمال کرو اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں استعمال کرو اور یہ چیز کے ساتھ اللہ نے جو چیزیں دی ہیں انہیں استعمال نہ کرو یہ تقوا ہے تو ایسے لوگوں کو دونوں آنکھیں بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے ایک آنکھ سے دیکھنا چاہیے کیونکہ دو آنکھیں بھی فضول خرچی ہو جائیں گی ان کے نزدیک کہ دو دو آنکھیں اور دو کان کیوں بنائے ایک کان سننے کے لیے کافی ہے اور ایک آنکھ دیکھنے کے لیے کافی ہے اس پہ پھائر چپٹا کے رکھنا چاہیے اور کان میں روئی ٹھوس سے رکھنی چاہیے تو خدا خداوند قدوس نے کہیں بھی نہیں فرمایا کہ آپ استعمال نہ کریں بار بار دو دفعہ تین دفعہ ان آیات میں کھاؤ کھاؤ استعمال کرو استعمال کرو یہ شکریہ شکریہ یہی ہے لیکن یہ حد نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس قدر کہ دوسرے بندگان خدا کے حقوق بھول جاؤ اور اللہ کے حقوق وہی زندگی کا مقصد بن جائے تمہارا تو کلو میں مہاراجا کم اللہ کھاؤ وہ جو خدا نے تم کو دیا ہے ولادت سے بے اختواری سے ایمان اور شیطان کے نشے پورا کرنا چاہیے انہو لکم عدو مبین یقیناً وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے سمانی سال بات یہ آٹھ نرو مادہ ہوتے ہیں اے مشرقین من الضأن اثنين ومن المعز اثنين دو بھیڑوں کے دو بکریوں کے قل آج تک ان حرم عمل السیئین اما اشتملت علیہ رحم السیئین اور اس سے پوچھئے رسول اللہ آخر ان کے نر حلال ہیں کہ ان کے مادائیں حلال ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ حلال کیا چیز حرام ہے اور کیا چیز حلال ہے نر حلال ہے نر حرام ہے کہ مادائیں حرام ہیں کہ جو ماں کے پیٹ میں ہے وہ حرام ہے نبیونی علم مجھے اس بات کا جواب پورے علم کے ساتھ دو علم اگر تو اپنے دعوے میں ابلس نہیں اور اسی طرح سے جی، اونٹوں اونٹوں اونٹ میں دو جو ہیں نر و مادہ اونٹ اور اونٹ نہیں رومن البقرس نہیں گائے میں دو ہیں بیل اور گائے کل آج بکر نے حرم اگلوں سے ان سے پوچھو کہ اس کا نر حلا حرام ہے کہ ان کی مادائیں حرام ہیں یا جو ماں کے پیٹ میں حرام ہے کیا حرام ہے کر کے بتائیں کچھ نہیں ان ساری چیزوں میں کیا کیا حلال کیا کیا حرام ہے مجھے اتنا لمبا ضابطہ بنا رکھا ہے یہ حلال و حرام حلال و حرام ان تم شہدا نقصان تم اللہ لہٰذا یا تم کھڑے تھے اس وقت جب اللہ تعالیٰ تمہیں یہ فیصلہ سنا رہا تھا یہ حلال اور حرام اس کی دلی سن سکے اور کوئی نہیں فمن اسلم من صلاح واحد رضی اللہ علیہ وسلم سبی رہی علم اس سے بڑا غالب کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتا ہے جھوٹی تعلیمات اس کی طرف محسوس کرتا ہے تاکہ لوگوں کو زیارت کی ریاست گمراہ کرے ان اللہ علیہ دل قوم الفامین اور یقیناً اللہ ایسے ظالموں کو رعایت نہیں دیا سوال اگر آپ کرنا چاہیں اللهم بارك على على محمد محمد محمد وعلى وعلى ال ال كما باركت ابراهيم ربنا اننا ظلمنا